جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انصاریوں میں دو بھائیوں میں وراثت کا معاملہ تھا ایک نے دوسرے سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا اگر تو نے مجھ سے دوبارہ تقسیم کی بات کی تو میرا سب مال کعبے کے لیے وقف ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کعبہ تیرے مال کا محتاج نہیں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور اپنے بھائی سے تقسیم کے بارے میں بات کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں تیری کوئی قسم ہے نہ نظر اور نہ قطع رحمی میں نظر ہے اور نہ اس چیز میں جس کا تو مالک نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو بہتر